گیدڑ کے بچوں گائے کے پجاریوں گھوڑے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سجدے کرنے والوں گوبر کھانے والوں گائے کے پیشاب میں نہانے والوں تم وہیں بیٹھ کے بھونک سکتے ہو تم آگے قدم نہیں بڑھا سکتے ہو پوری قوم پہ ایک پریشانی سوار ہے ہندوستان حملہ کر دے گا ہندوستان حملہ کر دے گا ہندوستان میں حملے کی جان ہوتی وہ کب کا ہمیں نچوڑ چکا ہوتا رو کا ایجنڈا ہی اکھنڈ بھارت ہے لیکن ان میں جان نہیں ہے اس وجہ سے کہ ہمارے ایک طرف طالبان جیسے شیر بیٹھے تھے دوسری طرف پاکستان میں جہادی جماعتیں اللہ کے کلمے کو اللہ کی رضا کے لیے بلند کر رہی تھی یہ دہشت گرد نہیں ہے لیکن ملک کا تحفظ کرنے والے جانتے ملک کا تحفظ کرنا جانتے ہیں یہ ڈسکو یہ ڈسکو نوجوان یہ ٹی وی کے سامنے ناچنے والے یہ کیا نیٹ ورک کے سامنے ڈاس کرنے والے یہ ملک کی حفاظت نہیں کریں گے اگر ملک کی حفاظت کریں گے یہی عالم کریں گے یہی مجاہد کریں گے یہی مسلمان کریں گے انہی کے خوف سے انڈیا یہاں نہیں آتا انڈیا کو پتا ہے ان تنظیموں کی جڑیں کتنی گہری ہے ادھر انڈین فوج پاکستان کے بارڈر کی طرف خدا نخواستہ قدم بڑھائے گی یو پی میں بغاوت ہوگی بمبئی میں بغاوت ہوگی گجرات میں بغاوت ہوگی اور انڈیا کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ وہ انہیں شمار نہیں کر سکے گا